اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں